اللہ تمہیں سمجھے اللہ تمہیں سمجھے وہ جلدی جلدی پانی کا گلاس پیتی برا سا منہ بنائے کہہ رہی تھی پانی پی کر بھی اس کی کڑواہٹ ختم نہیں ہوئی تھی وہ جیسے اپنی اصل اداسی کا چڑچڑا پن اس سیرپ پہ نکال رہی تھی اتنا بھی کڑوا نہیں تھا ٹھہرو میرے پاس کینڈی یا چاکلیٹ ہوگی اس نے قالین پہ رکھا اپنا پرس کھولا اور اندر ہاتھ سے ٹٹولا صبح پرس میں چیزیں ڈالتے ہوئے اس نے دیکھا تھا کہ اندر کینڈی رکھی تھی ایک گلابی ریپر والی کینڈی اور ایک خالی ریپر اس نے دونوں چیزیں باہر نکالی اور کینڈی بہارے کو دی شکریہ بہارے سے کینڈی کھول کر میں رکھ لی نے خالی ریپر ریپر کو الٹ پلٹ کر اسے اس کے ساتھ ڈاکٹر ابراہیم کی باتیں بھی یاد آئی تھی احساب کی پہیلی بہارے تمہیں یاد ہے عائشہ نے کہا تھا کہ حجاب لینا احزاب کی جنگ جیسا ہوتا ہے ساری کڑواہٹ بھلائے کینڈی چوستی بہار نے سرس بات نہیں ہلایا پتہ ہے مجھے کسی نے کہا ہے کہ اس میں کچھ مسنگ ہے کیا عائشہ کچھ بتانا بھول گئی تھی بہارے کے ہلتے لب رکے آنکھوں میں خوشگوار سی حیرت ابری ہاں مجھے پتہ ہے عائشہ نے آخر میں بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ کینڈی والے منہ کے ساتھ جوش سے بولتی بولتی ایک دم رکی اس کی آنکھوں میں بے یقینی سے اتر آئی تھی تمہیں بغلوں نے بتایا کیا بغلے نے اچھمبے سے اسے دیکھا ہاں ہاں بہارے جوش سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی جب سمندر کنارے عائشہ یہ سب بتا رہی تھی تو میں نے دل ہی دل میں بغلوں کو بات بتائی تھی مرمرہ کے بغلے اور سلطان احمد مسجد کے کبوتر دل کی بات سن لیتے ہیں مگر تم عائشہ کو نہ بتانا کہ میں نے یہ کہا ہے وہ آگے سے کہتی ہے دل کی بات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا حیا بے اختیار ہنس پڑی وہ ٹھیک کہتی ہے مجھے یہ بات میرے ٹیچر نے کہی تھی بغلے اور کبوتر کیسے کسی کے دل کی بات سن سکتے ہیں بہارے بہارے کو جیسے اس کا یوں کہنا بہت برا لگا تھا کیوں کیوں وہ ماہ سن کے دل کی بات تو سنتے تھے نا اسی لیے وہ کبوتر بن گئی تھی تو میرے دل کی بات کیوں نہیں سن سکتے ماہر سن کون وہ ذرا سا چونکی اسے لگا اس نے یہ بات پہلے بھی کہیں سنی تھی ماہر سن جو کبوتر بن گئی تھی کیا تم نے ماہر سن کا واقعہ نہیں سن رکھا بہاری کو اس کی لاعلمی نے حیران کیا نہیں تم سناؤ اوکے بہار نے کڑچ کڑچ کی آواز کے ساتھ جلدی جلدی کینڈی چبائی اور کسی ماہر داستان گو کی طرح سنانے لگی ایک دفعہ کا ذکر ہے کپا میں ایک نواب کی بیٹی رہتی تھی اس کا نام محسن تھا ایک دن محسن نے دیکھا کہ اس کے علاقے کے باہر ایک لڑکا کچھ چیزیں بیچ رہا ہے اس کے پاس ہوئے رومال قالین اور ایک منٹ اتنی لمبی کہانی میں نہیں سن سکتی بہارے صرف ہائی لائٹس بتاؤ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر بہارے کو روکا وہ جو بہت شوق سے سنانے رہی تھی خفا سی ہو گئی بس اسے وہ لڑکا پسند آ گیا مگر نواب نے ان دونوں کو علیحدہ کر دیا اس نے محسن کو قلعے میں بند کر دیا وہاں کھڑکی پہ روز کبوتر آ کر بیٹھ جاتے تھے انہوں نے محسن کے دل کی بات سن لی ایک دن وہ بھی کبوتر بن گئی اور صبح وہ کبوتر بن کر اڑ جاتی اور شام میں واپس آ کر پھر سے لڑکی بن جاتی نواب کو پتہ چل گیا تو اس نے زہریلے دانے رکھ دیے محسن نے وہ کھا لیے اور وہ مر گئی اور پھر اس کا باپ بھی پتہ نہیں کیسے مر گیا آخری بات بہارے نے بہت ناراضی کے عالم میں ہاتھ جھلا کر گئی تھی مگر حیا سن نہیں رہی تھی وہ ہاتھ میں پکڑے ریپر کو دیکھ رہی تھی جس رات جہان گیا تھا اس سے قبل آخری دفعہ وہ اسے اٹالین ریسٹورنٹ میں ٹھیک سے بات کر پائی تھی اور جب اس نے جہان سے واپسی کا پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا میرا دل چاہتا ہے میں محسن کی طرح کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں اس نے شکن زدہ ریپر پہ انگلی پھیری اس پہ بنے غار کو دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آیا تھا اس نے آہستہ سے سر اٹھایا کپا دو کیا بھارے الجھ کر اسے دیکھ رہی تھی مجھے کپا دو کیا جانا ہے وہ کپا دو کیا میں ہے مجھے اسے ڈھونڈنا ہے اس نے پرس سے موبائل نکالا اور تیزی سے فلائٹ انکوائری ڈال کرنے لگی کیا وہ کپا دو کیا میں ہے کیا تم اب ادھر جاؤ گی بھارے بہت پرجوش ہو چکی تھی حیا ایک دم ٹھہر سی گئی اسے اپنی ایکسائٹمنٹ میں بہارے کے سامنے کپا دوکیا کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا اگر بہارے نے کسی کو بتا دیا تو اف اسے تو راز رکھنا بھی نہیں آیا تھا اس نے خود کو کوسا اور فون بند کر دیا کیا میں بھی تمہارے ساتھ دو کیا جا سکتی ہوں بتاؤ بہارے نے اس کے گھٹنے کو ہلا کر پوچھا شش اس نے ہوتوں پہ انگلی رکھی پھر کھلے دروازے کو دیکھا اب وہ یو ٹرن نہیں لے سکتی تھی وہ بہارے کو بتانے کی غلطی کر چکی تھی پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو پلیز حیا بہارے اب دبی آواز میں منت کرنے لگی تھی ایسا کرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں میں زمانے بھر کی اداسی وہ بے بسی سمولی تھی پلیز میں وعدہ کرتی ہوں میں اچھی لڑکی بن کر رہوں گی تمہیں تنگ بھی نہیں کروں گی میں تمہیں کیسے لے جا سکتی ہوں حیا بے چینی یا تذبذب سے دوبارہ کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی حلیمہ آنٹی کسی بھی وقت آ سکتی تھی پلیز حیا پلیز بہارے کی اداس آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اس کا دل پسیجنے لگا کیا بہارے کو ساتھ لے جانا اتنا مشکل تھا اور اگر وہ اسے یہیں چھوڑ گئی اور اس نے سفیر یا کسی اور کے سامنے کپا دوکیا کا ذکر کر دیا تو جو بات جہان نے صرف اسے بتائی تھی اس کی ہر جگہ تشہیر ہو جائے گی اس سے بہتر تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جائے کیا وہ درست نہج پہ سوچ رہی تھی حیا بہارے کھانا کھا لو حلیمہ انٹی کھانے کے لیے آوازیں دینے لگی تو بہارے نے جلدی جلدی گیلی آنکھیں رگڑ ڈالی ہیا کچھ کہے بنا اٹھ کھڑی ہوئی کھانے میں پلاؤ کے ساتھ مچھلی بنی تھی وہ ذرا بے توجہی سے کھاتی بہارے کے بارے میں سوچے جا رہی تھی سفیر اس بچی کو اسی گھر میں روک رہنا چاہتا تھا ایسا کر کے کہیں وہ جہان کو بلیک میل تو نہیں کر رہا تھا اگر بہارے کسی مصیبت میں ہوئی تو جہان کو واپس آنا پڑے گا وہ بہارے کے لیے ضرور آئے گا اس کو جیسے جھجری سی آئی تھی عثمان انکل اور سفیر کہاں ہیں آنٹی اس نے بظاہر سرسری سے انداز میں پوچھا ہوچل پہ ہیں دونوں عثمان شاید آنے والے ہوں مگر سفیر ذرا لیٹ آتا ہے آنٹی نے مسکرا کر بتایا تو حیا نے سر ہلا دیا سفیر اب گھر پہ نہیں تھا ایسے میں وہ بہارے کو لے کر وہاں سے جا سکتی تھی یہی ٹھیک تھا بھلے کوئی اسے جلدی میں فیصلے کرنے والی کہے مگر وہ ایسی ہی تھی اس نے تہیا کر لیا تھا کہ وہ بہارے کو ساتھ لے جائے گی حلیمہ آنٹی میں چند دن کے لیے آزمیر جا رہی ہوں کیا بہارے میرے ساتھ چل سکتی ہے بہارن نے تیزی سے گردن اٹھائی اس کے چہرے پہ چمک درائی تھی بہارے پتہ نہیں عائشہ یا اس کی دادی سے پوچھ لو اگر ان کو کوئی اعتراض نہ ہو تو حلیمہ آنٹی نے جیسے راضی برضا انداز میں شانے اچکائیں انہیں لگا تھا کہ بہارے اس بات سے خوش ہے سو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا عائشہ کا نمبر بہارے سے لے کر اس سے اجازت لینا رسمی کاروائی تھی حلیمہ آنٹی نے بتایا تھا کہ بہارے کا پاسپورٹ عبد الرحمن ایک ہفتے تک بھجوا دے گا وہ کدھر تھا وہ بھی نہیں جانتی تھی سو ایک ہفتے تک بہارے اس کے ساتھ اگر رہ لیتی تو کسی کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہ تھا بہارے نے جلدی جلدی اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کر لیا پھر اپنا گلابی پرس کندھے سے لٹکائے بالکل تیار ہو کر خوشی خوشی ان کے ساتھ آ کھڑی ہوئی چند منٹ پہلے کی لٹکی ہوئی صورت کا اب شائبہ تک نہ تھا چھوٹی سی اداکارہ حلیمہ آنٹی سے رخصت ہو کر وہ پہلی فیری لے کر استنبول واپس آئی تھی اپنے ڈورم میں آ کر اس نے ایک چھوٹے بیگ میں بہارے کا سامان ڈالا اور پھر اپنے چند کپڑے اور ضروری چیزیں رکھیں کم سے کم سامان بہتر تھا بہارے کا نیکلس وہ گزشتہ روز خرید چکی تھی مگر اس نے ابھی دینا مناسب نہ سمجھا اسے کسی خاص موقع کے لیے سنبھال کر وہ اب صرف اور صرف جہان کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی حیا ہم اسے وہاں کیسے ڈھونڈیں گے اوپر اس کے بنک پہ بیٹھی اسے پیکنگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی میں ذرا کچھ فرینڈ سے مل کر آتی ہوں وہ آج جا رہے ہیں وہ باہر چلی آئی اور کمرہ مقفل کر دیا معتصم حسین اور مومن گورسل سٹاپ اسٹاپ پہ کھڑے تھے ٹالی بھی ان سے ذرا فاصلے پہ کڑی تھی سب کے بیگز ان کے پاس تھے لطیف چیری سارا یہ لوگ کب کے جا چکے تھے کی حال ہے حیا معتصم نے پکارا حالی بخیر کیا تم لوگ ابھی نکل رہے ہو فلسطینیوں کے قریب پہنچ کر اس نے ان کو مخاطب کیا تو آواز میں نامعلوم سی اداسی آئی ہم حسین نے ڈھیلے ڈھیلے انداز میں سر ہلا دیا زندگی میں ہر چیز کا اختتام ہوتا ہے اور اب جبکہ اس سفر کا اختتام پہنچ رہا تھا ایک عجیب سی کسک دل میں اٹھ رہی تھی کاش یہ سفر کبھی ختم نہ ہوتا کاش ہم سب ہمیشہ ادھر رہتے اور ایک ساتھ پڑھتے رہتے وہ بہت سی نمی اندر اتارے ہوئے بولی مغرب کے وقت کی اداسی ہر سو چھائی تھی بس اسٹاپ اور سوانجی کا سبزہ زار ویران سا لگ رہا تھا اگر ایسا ہوتا تو اس جگہ کا چار ہی ختم ہو جاتا اس لیے یہی بہتر ہے کہ زندگی کے اس فیس کا اختتام ہو جائے تاکہ ہم ساری عمر اسے یاد رکھیں معتصم ٹھیک کہہ رہا تھا میں تم لوگوں کو یاد رکھوں گی تم سب بہت اچھے ہو تھینکس اور ہاں کیا تمہیں اپنے پزل وقت سے کوئی کرامت چیز ملی یا وہ سب مذاق تھا محتسم کو اچانک یاد آیا ہاں بہت اچھی چیز ملی مجھے اس سے ایسی اچھی چیز جو میں نے پا کر کھو دی مگر اسے دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی خیر اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ کہہ کر ان کے پاس سے ہٹ کر وہ ٹالی کی طرف آئی بیچاری ٹالی کتنی بے ضرر سی تھی وہ ذرا سا چھیڑ ہی دیتی تھی اور وہ خواہ مخواہ اتنا ٹینشن لے لیتی تھی اہل مکہ تو اہل مکہ ہوتے ہیں ان سے کیا شکوہ اصل دکھ تو بنو قریضہ دیتے ہیں ہم سارا وقت ترکی اٹلی اور فرانس کی حکومتوں کو حجاب پہ پابندی لگانے کے باعث برا بھلا کہتے رہتے ہیں اگر اس سے آدھی توجہ اپنے خاندان کے بڑوں کی طرف کر لیں تو کیا ہی اچھا ہو اس کے پکارنے پہ ٹالی جو رخ پھیرے کھڑی تھی چونک کر مڑی پھر اسے دیکھ کر مسکرا دی اوہ حیا آج تمہارے بال کس رنگ کے ہیں ہمیشہ کی طرح خوبصورت ہیں رنگ جو بھی ہو وہ بہت خوشگوار اور تماد انداز میں جواب دیتے اس سے گلے ملی میں تمہیں مس کروں گی میں بھی وہ پھر وہاں اس وقت تک کھڑی رہی جب تک کہ وہ لوگ گورسل میں سوار نہ ہو گئے جب بس کیمپس کی حدود سے دور چلی گئی تو وہ واپس ڈوڑم میں آئی بہارے منہ بسورے بیٹھی تھی حیا ہم عبد الرحمن کو کپتوں کے میں کیسے ڈھونڈیں گے میں ذرا فلائٹ بک کروا لوں اس نے انسنی کرتے ہوئے وہیں کمرے میں ٹہلتے ہوئے موبائل پہ نمبر ملایا اتا ترک ایئرپورٹ سے ان کو کیسرا کے ایئرپورٹ کیسرا حوالانی کی صبح کی فلائٹ ملی تھی حوالانی تم لوگ ایئرپورٹ کو حوالانی کہتے ہو اور ہم ہوائی اڈا اردو کے الفاظ ترک سے بھی نکلے ہیں اس لیے فون بند کرتے ہوئے وہ جیسے محفوظ ہو کر بولی بہارے بہت غور سے اس کی بات سن رہی تھی لیکن اگر ڈی جے ہوتی تو کہتی ترک اردو سے نکلی ہوگی مگر ہماری اردو اوریجنل ہے بالکل وہ دھیرے سے ہنسی اور سر جھٹکا وہ میڈ ان پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی تھی اس کا لہجہ کہیں کھو سا گیا ڈی جے وہی جو مر گئی تھی نا بہارے نے بہت سمجھداری سے پوچھا وہ اپنا سوال بھول چکی تھی ہم اور اب وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی بعض لوگ اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ ان سے دوبارہ ملنے کے لیے مرنا ضروری ہوتا ہے اس کے چہرے پہ تاریخ سائے آن کھڑے تھے وہ کھڑکی کے پاس آئی اور سلائٹ کھولی باہر تاریخی میں ڈوبتے سبانجی کے وسیع عریض میدان نظر آ رہے تھے تمہیں پتہ ہے وہ روز صبح اس جگہ کھڑے ہو کر کیا کہتی تھی کیا وہ کہتی تھی گڈ مو الفاظ لبوں میں دم توڑ گئے جب پچھلی دفعہ وہ پاکستان سے آئی تھی تب بھی ڈی جے کا مقولہ دہرانے سے قبل الفاظ اسی طرح دم توڑ گئے تھے مگر تب وجہ شدت غم تھی اور آج آج وجہ سامنے کھڑی تھی بلکہ کھڑا تھا سفیر سفیر عثمان اس نے جلدی سے سلائٹس بند کی اور پردہ برابر کیا بہارے اسپرنگ کی طرح اچھل کر بنگ سے نیچے اتری یہ یہاں کیوں آیا ہے حیا بے یقینی سے دھوراتی پردے کے درد سے باہر دیکھنے لگی بہارے بھی اس کے ساتھ آ کر ایڑیاں اونچی کر کے کھڑکی سے جھانکنے لگی دور سبززار پہ سفیر کھڑا ایک اسٹوڈنٹ کو روک کر جیسے کچھ پوچھ رہا تھا وہ اسٹوڈنٹ جواب نفی میں سہ ہلا رہا تھا یہ ہمارے بارے میں پوچھ رہا ہے خطرے کی گھنٹی کہیں بجتی سنائی دے رہی تھی بہارے نے پریشانی سے اسے دیکھا کیا وہ مجھے لے جائے گا نہیں تم میرے ساتھ رہو گی میں کچھ کرتی ہوں اس نے موبائل اٹھایا اور جلدی سے حالے کا نمبر ملایا ہر مشکل وقت پہ حالے ہی کام آتی تھی سفیر برا نہیں ہے وہ میرا اور عائشہ کا بہت خیال رکھا کرتا تھا وہ بالکل ہمارے بھائی جیسا ہے بھائی صرف وہی ہوتا ہے جسے اللہ نے آپ کا بھائی بنایا ہو اور جسے اللہ آپ کا بھائی نہ بنائے وہ کبھی بھائی نہیں ہو سکتا بہارے بس تم اور عائشے تم لوگ بہت سادہ ہو نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا حالے لائبریری میں تھی اس کے کہنے کے مطابق وہ فوراً سفیر کی طرف گئی وہ اسے پہچان گیا تھا گرینڈ پہ وہ اس سے مل چکا تھا سفیر نے اس سے پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا پوچھا تو حالے نے بتایا کہ وہ تو دوپہر کی ٹرین سے اجمیر چلی گئی تھی کس اسٹیشن سے یہ حالے نہیں جانتی تھی مگر سفیر نے اسے اپنا نمبر دے دیا کہ اگر اسے حیا کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے تو اسے ضرور آگاہ کرے حالے نے اس کی پوری تسلی اور تشفی کروا کر فون نمبر رکھ لیا اور وہ ایک چھوٹی بچی کا بھی پوچھ رہا تھا جو غالباً یہ ہے ٹیل می کہ تم نے اس کو اغوا کیا ہے سفیر کے جانے کی تسلی کر لینے کے بعد اب حالے ان کے ڈورم میں بیٹھی خوش ہوتے ہوئے اپنی کارگزاری بتا رہی تھی میں ال کی بہار گل ہوں مجھے کوئی اغوا نہیں کر سکتا بہار باقاعدہ برا بان گئی تھی پھر حالے کل صبح تمہارا خوش قسمت دن ہوگا یا بدقسمت دن اس نے بہارے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پیکنگ سمیٹتے ہوئے پوچھا صبح وہ گورسل کی بجائے حالے کی کار میں ایئرپورٹ جانا چاہتی تھی کوئی خبر نہیں سفیر صبح پھر واپس آ جائے خوش قسمت دن حالے نے ہمیشہ کی طرح پرخلوص انداز میں بتایا ترک اور ان کی مہمان نوازی وہ واپس جا کر ان سب کو بہت مس کرے گی وہ جانتی تھی صبح منہ اندھیرے حالے انہیں لینے آ گئی اس نے احتیاطاً حالے کو بتایا تھا کہ وہ انقرہ جا رہے ہیں اور یہ کہ وہ لڑکا بہارے کا ہمسایا ہے اور اس سے کچھ تحفظات ہیں جب حالے چلی گئی تو اس نے کپا دوکیا کے لیے دو ٹکٹس خرید لیے ہایا بہارے نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے ابایا کی آستین ذرا کھینچ کر اسے متوجہ کرنا چاہا ہم اسے کپا دوکیا میں کیسے ڈھونڈیں گے کل سے وہ کوئی تیسری دفعہ یہ سوال دہرا رہی تھی تیز چلو بہارے ہمیں جلدی پہنچنا ہے ہایا ٹیل می ناؤ بہارے کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا وہ ایک دم زور سے چیخی حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا وہ بہت غصے اور خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی اطراف میں لوگ بھی مڑ مڑ کر دیکھنے لگے سوری سوری وہ ہاتھ اٹھا کر ٹھٹک کر دیکھتے لوگوں سے معذرت کی اور واپس بہارے کے پاس آئی اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی اور گہرا سانس لے کر اس کو دیکھا تم نے کبھی سمندر سے مچھلیاں پکڑی ہیں بہاری کی آنکھوں میں الجھن درائی مگر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا جب اتنے بڑے سمندر سے مچھلی پکڑنی ہو تو کیا کرتے ہیں بہارے فش روڈ کی کنڈی پہ چھوٹی مچھلی لگاتے اور روڈ پانی میں ڈال کر کنارے پہ بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں بڑی مچھلی خود بخود تیر کر ہمارے پاس آ جاتی ہے ہے نا ہم مچھلیاں نہیں میری بہن اس نے گہری سانس لی کیسے سمجھائے وہی بیٹھے بیٹھے پرس کھول کر اس نے وہ ڈبی نکالی جسے وہ سبانجی کے ڈورم میں رکھ کر بھول گئی تھی اس ڈبی میں ایک ٹریسر ہے جو عبد الرحمان کا ہے اس ٹریسر کا ریسیور اس کے پاس ہے ہوتا یہ ہے کہ جب میں اس کے قریب ہوتی ہوں چند میل کے فاصلے پہ تو اس کو اپنے ریسیور پہ پیغام مل جاتا ہے کہ میں اس شہر میں ہوں کیا ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کدھر ہے نہیں بہارے ہمیں اس کو نہیں ڈھونڈنا اس سے ہمیں ڈھونڈنا ہے جیسے ہی اسے پتہ لگے گا کہ میں اس کے قریب ہوں وہ فوراً مجھے کال کرے گا اور میں پہلی دفعہ میجر احمد کی کال کا انتظار کروں گی اس نے آخری فقرہ دل میں کہا تھا اور کھڑی ہو گئی بہارے نے نیم فہمی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ پھر سے پکڑ لیا وہ شاید ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی آج سے لاکھوں برس قبل اناتولیا کے پہاڑوں بشمول حسن داغ اور داغ کا لاوا پھٹا تھا اور یوں سیال مادہ ان پہاڑوں کی چوٹیوں سے بہتا ارد گرد کے میدانوں میں دور دور تک پھیل گیا تھا داغ ترک میں پہاڑ کو کہتے ہیں کئی صدیاں اس لاوے کو سوکھنے میں لگی اور قریباً تیس لاکھ برس قبل یہ لاوا مکمل طور پہ خشک تو ہو گیا مگر بارش اور کٹاؤ کے بعد یہ اپنے پیچھے زمین کے چہرے پہ ایک عجیب و غریب علاقہ چھوڑ گیا چاند کی سرزمین سے مشابہت رکھنے والے میدان اور وادیاں جہاں حیرت انگیز نقش و نگار بنے رہ گئے تھے جیسے ہاتھ سے کسی ماہر مصور نے بنائے ہوں خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین کپا کا پہلا نام کس نے رکھا اس بارے میں کئی روایات ہیں البتہ اس کا موجودہ نام کپا کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ یہ فارسی کے کت پتوکا سے نکلا ہے یعنی خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین اس خشکی اور سبزے کا امتزاج لیے علاقے کی مٹی کی اوپری سطح خاصی نرم ہے جس کے باعث گئے وقتوں کی عیسائی تہذیبوں نے یہاں پہاڑوں کے اندر غار نما بڑے بڑے گھر اور چرچ بنا لیے تھے ان کی کھڑکیاں یوں ہوتی کہ دور سے لگتا جیسے کسی پہاڑی کی بہت سی آنکھیں ہوں زمین کے اندر بنے سینکڑوں زیر زمین شہر آج بھی یہاں موجود تھے صدیوں پرانا غاروں سے بنا ہوا خوبصورت کپادوکیا کیا محسن کے کبوتروں کی سرزمین کپادوکیا ترکی کے صوبے نو شہر میں واقع تھا اس میں چھوٹے چھوٹے شہر تھے جیسے گوری میں وغیرہ جہاں گھر عبادت گاہیں ہوٹل سب غاروں کی صورت بنے تھے ارگب سے گھنٹہ بھر کی ڈرائیو پہ قیصرہ کا ایئرپورٹ قیصرہ حوالانی تھا جہاں ان کا جہاز اس صبح اترا تھا ہم کہاں رہیں گے حیا بہارے اس کا ہاتھ پکڑے ایئرپورٹ کے لاؤنج میں اس کے ہمراہ چلتی بار بار پوچھ رہی تھی کسی ہوٹل میں رہیں گے نا پہلے کچھ کھا لیتے ہیں اور اگر عبد الرحمن نے فون بھی بند رکھا ہوا ہو اس نقطے پہ پہنچ کر اس کا اپنا دل ڈوب کر اُبھرا یہ وہ آخری بات تھی جو وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی اس کے سارے نمبر بند ہیں مگر اس نے کوئی دوسرا نمبر آن کر رکھا ہوگا اور یقیناً جی پی ایس ریسیور بھی آن ہوگا وہ ضرور کال کرے گا اس نے بھارے سے زیادہ خود کو تسلی دی ابا اور پھپو کو بھی بتا دیا کہ وہ اپنی دوست کے ساتھ کپا دھوکے جا رہی ہے اگر اس نے پھپھو سے رابطہ کیا تو جان لے گا ورنہ ورنہ نہیں وہ دونوں ایئرپورٹ کی کیفیٹیریا میں آئے اور ایک میز کے قریب اپنا سامان رکھ کر کرسیاں کھینچی آس پاس کم ہی لوگ تھے کاؤنٹر ساتھ ہی تھا اور استقبالیہ پر موجودہ لڑکے کے ساتھ دو تین نوجوان لڑکے کھڑے ہنستے ہوئے باتیں کر رہے تھے ترکی میں لڑکیوں کا تنہا سفر کرنا بہت عام سی بات تھی مگر لڑکے تو لڑکے ہوتے ہیں چند ہی لمحے گزرے کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے مسکراتے ہوئے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے اگر اسے جہان کو نہ ڈھونڈنا ہوتا تو وہ کبھی ادھر نہ آتی جب بار بار ان کا گردن موڑنا برداشت نہیں ہوا اور بھاری بھی ناگواری سے ناک سکیڑنے لگی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی آپ آرڈر نہیں کریں گی کاؤنٹر والے لڑکے نے پہلے ترک اور پھر بہارے کے انگلش پلیز کہنے پہ انگریزی میں یہی بات دہرائی تاکہ حیا سمجھ سکے نہیں ہمیں جانا ہے وہ کوف سے کہتی اپنے سامان اٹھانے لگی پتہ نہیں اب آگے کیا کرنا تھا حالے کو بتایا ہی نہیں تھا سو ہوٹل کے بارے میں نہیں پوچھ سکی تھی آپ کو ہوٹل چاہیے تو میں مدد کر سکتا ہوں ایک لڑکے نے دانت نکالتے ہوئے پیشکش کی شکریہ میرے پاس ہوٹل ہے وہ رکھائی سے کہہ کر بہارے کا ہاتھ پکڑے پلٹنے ہی لگی تھی کہ وہ پھر بولا کون سا ہوٹل جتنی تیزی سے اس نے پوچھا تھا اس سے زیادہ تیزی سے حیا کے لبوں سے نکلا یہ اوپر والا اس نے بے ساختہ جان چھڑانے کے لیے کاؤنٹر پہ رکھے گائیڈ بک لیٹ کی طرف اشارہ کیا جہاں پہلے صفحے پہ تین ہوٹلز کی تصاویر اور معلومات درج تھی اتنے فاصلے سے اسے ہوٹل کا نام تو پڑا ہی نہیں گیا مگر وہ سب غیر ارادی طور پہ تھا چاروں لڑکوں نے بے اختیار گائیڈ بک کے صفحے کو دیکھا اوپر والے ہوٹل کی تصویر پہ نگاہ ڈالی اور پھر بے ساختہ کاؤنٹر والے کے دانت اندر ہوئے ٹیک لگا کر کھڑا لڑکا سیدھا ہوا دوسرے نے فوراً جیسے شانوں سے کمیز کی نادیدہ سلوٹیں ٹھیک کی آپ آپ مولود بے کی مہمان ہیں پہلے کیوں نہیں بتایا پلیز بیٹھیں کاؤنٹر والا گڑبڑا کر وضاحت کرتا تیزی سے باہر آیا تھا حیا نے رک کر ان کو دیکھا باقی تینوں لڑکے سلام جھاڑ کر فوراً گھر سے رفو چکر ہو گئے تھے میں نے مولود بے کو ابھی آدھا گھنٹہ پہلے بازار میں دیکھا تھا وہ ادھر ہی ہے میں انہیں فون کرتا ہوں وہ جلدی سے اپنا موبائل نمبر ڈائل کرنے لگا اور بہارے نے ایک دوسرے کو دیکھا پھر نے کرسی دوبارہ کھینچ لی مولود بے آ رہے ہیں آپ کو لینے فون بند کر کے وہ مستعدی سے مینیو کارڈ لے کر آیا آپ آرڈر کرنے میں لے آتا ہوں اس کے جانے کے بعد بے چین بیٹھی بہارے گل نے اس کا ہاتھ ہلایا یہ مولود بے کون ہیں اور ہم ان کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا مجھے کچھ سوچنے دو ہم ایسے ہی ان کے ساتھ نہیں چلے جائیں گے عائشہ گل کہتی ہے اچھی لڑکیاں ہر جگہ تم دو منٹ کے لیے عائشہ گل کے لیکچر بھول نہیں سکتی اب ہمیں کہیں تو رہنا ہے نا اگر نہیں اچھے لگے یہ مولود بے تو نہیں جائیں گے ان کے ساتھ بھاری نے خفگی سے منہ میں کچھ بد بدا کر رخ پھیر لیا وہ خود بھی ذرا مسترد تھی پتہ نہیں کون تھے وہ صاحب اور کیوں ان کو لینے آ رہے تھے ایسے تو وہ نہیں جائے گی ان کے ساتھ کوئی مرضی کے بغیر تو نہیں لے کے جا سکتا نا مولود بھی آ گئے بمشکل پندرہ بیس منٹ گزرے تھے کہ کاؤنٹر والے لڑکے نے صدا لگائی تو بے اختیار ان دونوں نے مڑ کر دیکھا سامنے سے ایک ادھیڑ عمر گورے سے ترک چلے آ رہے تھے دراز قد بے حد اسمار سر کے بال ماتھے سے ذرا کم چہرے پہ نرم سی نفیس سے پینٹ شرٹ میں ملبوس مگر وہ شہانہ تھے ایک پستہ قد ان کے ایک طرف تھی دوسرے جانب ایک لمبا پتلا سا لڑکا انیس بیس برس کا اور اس کے ساتھ اسی عمر کی لڑکی جس کے بال کندھوں سے کافی نیچے تک آتے سیاہ اور لہردار تھے اس نے کیپری کے اوپر ڈھیلی شرٹ پہن رکھی تھی اور ایک موٹی سفید گھنے بالوں والی ایرانی بلی بازوں میں اٹھائے ہوئے تھی لڑکی نے دور سے انہیں ہاتھ ہلایا کیا یہ تمہاری رشتہ دار ہیں بہارے نے اچھمبے سے اسے مخاطب کیا نہیں میں تو اس فیملی کو جانتی بھی نہیں وہ متضبزب سی اٹھ کھڑی ہوئی مرحبا ہمیں دیر تو نہیں ہوئی اگر پہلے پتہ ہوتا تو آپ کو انتظار نہ کرنا پڑتا ریئلی سوری مولود بے استقبالیہ مسکراہٹ کے ساتھ معذرت کر رہے تھے ان کے مسز خوش دلی سے سلام کرتی ملنے کے لیے آگے ہوئیں ترکوں کے مخصوص انداز میں باری باری دونوں گال ملا کر چوما اور الگ ہو گئیں وہ قد میں حیا سے کافی چھوٹی تھیں تم پہلے کال کر دیتی تو ہم جلدی آ جاتے اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا اس سے الگ ہو کر وہ بہت افسوس سے کہنے لگی میں سونا ہوں یہ میری بیٹی پینار ہے اور یہ فاتح ہمارے ساتھ کام کرتا ہے میرا بیٹا گو خان آج کل انقرہ گیا ہوا ہے ورنہ اس سے بھی ملاقات ہو جاتی میں حیا ہوں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مزید کیا کہے میں پینار اور یہ ہماری گاڈ فیلڈ پینار نے بلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزے سے بتایا یہ پورے آشیانہ کی لاڈلی ہے آج کل ذرا بیمار ہے اسے علاج لائے تھے ادھر اور اس چھوٹی بلی کا نام کیا ہے بات کے اختتام پہ پینار نے جھک کر بہارے کا گال چھوا اور چھوٹی بلی کا پہلے تو تحیر سے منہ کھل گیا پھر بے اختیار شرمائی یوں کہ رخسار گلابی پڑ گئے اور پل کے جھکا کر بہت باریک نازک سی آواز میں بولی اناتولیا کی بہار گل حیا نے پوری آنکھیں کھول کر اس چھوٹی اداکارہ کو دیکھا جس کی یہ آواز تو خود اس نے بھی کبھی نہیں سنی تھی آپ استنبول سے آئے ہیں مولود بہ پوچھ رہے تھے میں پاکستان سے ہوں اور یہ ترکی میں میری رشتہ دار ہے ان سب کے والہانہ اور خوش خلق انداز کے آگے اس کا نو تھینکس کہنے کا ارادہ کمزور پڑنے لگا باقی باتیں گھر چل کر کر لیں گے فاتح آپا کا سامان اٹھاؤ دیکھو وہ کتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہیں آؤ بیٹا کار باہر ہے مسز سونا اپنے مہمانوں کو مزید تھکانا نہیں چاہتی تھی فاتح سامان لینے کے لیے آگے بڑھا تو حیا نے بے اختیار بہارے کو دیکھا چلو جلدی کرو حیا تازہ تازہ تعریف سے گلنار ہوئی بہارے نے اٹھلا کر اس کی آستین کھیتی حیا نے گہری سانس لے کر بیگ فاتح کو تھما دیا کہیں تو رہنا ہی تھا اور فیملی رن ہوٹل سے زیادہ اچھا ہوٹل کوئی نہیں ہوا کرتا وہ دونوں ان کے ساتھ چلتی باہر آئیں جہاں ایک چھوٹی سی وین کھڑی تھی اسے بے اختیار اپنا اور ڈی جے کا ترکی میں پہلا دن یاد آیا جب احمد اور چغتائی ایسی ہی وین میں انہیں لینے آئے تھے مولود بے کا ہوٹل ارگپ میں تھا قریباً گھنٹے کی ڈرائیو تھی کھڑکی کے اس پار کپادوکیا کا خشک علاقہ نظر آ رہا تھا پر اسرار خاموش دنیا سے الگ تھلگ غاروں سے بنی خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین دور کہیں کوہ حسن کے دونوں پہاڑ دکھائی دیتے تھے جو اپنے اندر کا سارا علاوہ صدیوں قبل زمین پہ انڈیل کر اب سکون سے کھڑے تھے ڈی جے کو بہت حسرت تھی کپڑ دوکیا دیکھنے کی کھڑکی کے باہر بھاگتے مناظر دیکھ کر بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا پھر فوراً چپ ہو گئی ڈی جے کون پنار جو بلی کو تھپک رہی تھی بے ساختہ پوچھ بیٹھی میری میری ایک دوست تھی اس کے جواب میں بہارے نے آہستہ سے اضافہ کیا مر گئی ہے اوہ پنار نے تعصب سے اسے دیکھا جب تمہاری بلی مر جائے گی تو وہ ڈی جی کے پاس چلی جائے گی چند لمحے بعد بہارے نے بہت سمجھداری سے پنار کی معلومات میں مزید اضافہ کرنا چاہا بہارے گل بہت ہو گیا اس نے ہڑبڑا کر اسے ٹوکا پھر معذرت کرنی چاہی سوری یہ بس ایسے ہی بولتی رہتی ہے مگر پنار اور مسز سونا ہنس پڑی تھیں یہ چھوٹی بلی کتنی پیاری ہے نا پینار نے جھک کر اس کا گال چوما آج سے بڑی بلی اور تم چھوٹی بلی بہارے نے شرما کر لب دانت سے دبائے اسبات میں سر ہلایا پھر دیکھا تم نے والی فاتحانہ نظروں سے حیا کو دیکھا حیا نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا یہ لڑکی بہت پٹے گی اس کے ہاتھوں آشیانہ کیو ہاؤس ایک چھوٹا سا دو منزلہ ہوٹل تھا ننی سی پہاڑی کو کاٹ کر بنایا گیا تھا سامنے سے جیسے کوئی بنگلہ سا لگتا تھا ایک طرف باہر سے جاتی سیڑھیاں اوپر ٹیرس سامنے سہن تھا ٹیرس اور گراؤنڈ فلور دونوں کے برآمدے محرابی تھے اندر آدھے کمرے پہاڑ کو کاٹ کر بنائے گئے تھے وہ کوئی بہت اونچی پہاڑی نہیں تھی ہوٹل کی چھت سے بھی ذرا کم تھی ہوٹل کی پشت اس پہاڑی میں گویا دھسی ہوئی تھی چھوٹا سا خوبصورت سا آشیانہ مولود بے کا کپدوکیا میں ایک خاص مقام تھا وہ اس علاقے کے ڈسٹرکٹ چیف تھے لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے اور ان کی عزت بھی کرتے تھے ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کر سکتا تھا اور آج ہوٹل کے ساتوں کمرے خالی تھے وہ اور بہارے ہی آشیانہ کی مہمان تھیں یہ ہے تمہارا کمرہ مجھے لگا تمہیں یہ پسند آئے گا اگر بدلنا ہو تو بتا دو متحرک سی مسز سونا ان کی اوپری منزل کے ایک کمرے میں لے آئی خاکی سرمئی سنگ مرمر سے بنا کمرہ بہت خوبصورت تھا کونوں میں زرد بلب لگے تھے سارے جلا دو تب بھی کمرے میں غار کا نیم مدھم اندھیرا برقرار رہتا تھا سرخ سے قالین کا ٹکڑا فرش پہ بچھا تھا اسے سرخ رنگ کا ایک بڑا صوفہ کھڑکی کے آگے رکھا تھا ڈبل بیڈ پہ بھی گہرے سرخ محروم رنگ کی چادر بچھی تھی بیٹ کے دیوار پہ ایک جالی دار گلابی پردہ لگا تھا جو آگے کو ہو کر بیٹ کی پائنتی تک گرتا اور بیٹ پہ سونے والے کو جیسے ڈھک لیتا باہر ٹیرس پہ گول گول میزیں رکھی تھی جن کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے وہاں بیٹھ کر دیکھو تو کھلا آسمان اور سارا کپدو کیا دکھائی دیتا تھا اتنی خوبصورت جگہ پہ بھی نامعلوم سی اداسی چھائی تھی دھیان کے بغیر اسے سب کچھ اداس لگ رہا تھا اگر اس نے واقعی ریسیور آف کر دیا ہو تو مجھے یہ کمرہ پسند ہے اور میری چھوٹی بلی کو بھی بظاہر بشاشت سے مسکراتے اس نے مسز سونا کو اطمینان دلایا آشیانہ شہر سے ذرا الگ تھلگ تھا سو مولود بہن نے کہہ دیا تھا کہ وہ جہاں جانا چاہیں وہ انہیں ڈراپ کر دیں گے وہ خالصتاً مہمان نواز ترک خاندان تھا ورنہ ہوٹل کا مالک جو شہر کا ڈسٹرکٹ چیف بھی ہو کہاں اپنے مہمانوں کو ڈرائیو کر کے لے جایا کرتا ہے مولود بے کو پورا کپو کیا جانتا تھا ان کے مہمانوں کو کسی بھی قسم کے پہ خصوصی ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتا تھا ان کا نام مولود اردو لفظ نومولود کا مولود ہی تھا ہمارے وہ نام جو دال پہ ختم ہوتے ہیں ترک انہیں تے پہ ختم کرتے ہیں وہ احمد کو احمد بلند کو بلند اور مولود کو مولود پکارتے تھے ایسے ہی ہمارے وہ نام جن کے آخر میں بے آتا ہے ترک ان کے آخر میں پے لگایا کرتے تھے یوں طیب سے بنا طیب ایوب سے بنا ایوب اور زینب سے زینب وہ سارا دن کمرے میں ہی رہیں پھر شام کو مسز سونا اور فاتح شہر جا رہے تھے تو ان کے ساتھ چلی گئیں حیا کے ٹریسر والی ڈبی پرس میں ساتھ ہی تھی اگر وہ ادھر ہوا تو جان لے گا کہ وہ اس کے قریب ہے پتہ نہیں دل کے رشتے زیادہ مضبوط تھے یا جی پی ایس کے مگر جب رات اتر آئی اور فون نہیں بجا تو وہ امید کھونے لگی اگلا پورا دن بھی انہوں نے کمرے میں گزارا کھانا بھی وہیں منگوایا مسز سونا کے ہاتھ کے بنے سلاد جیلی جیم بالکل گھر جیسا ذائقہ پھر بھی وہ بہت بیزاری محسوس کر رہی تھی باہر باہر جانا چاہتی تھی مگر اس نے منع کر دیا کیا الرحمن کال نہیں کرے گا اس نے صبح سے کوئی دسویں دفعہ پوچھا مجھے نہیں پتا فضول باتیں مت کرو بہارے کی آنکھوں میں ناراضگی در آئی تم نے اگر دوبارہ مجھ سے ایسے بات کی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی میں نے کہا نا فضول باتیں مت کرو سختی سے جھڑک کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف جانے کے لیے اٹھی بہارے ناک سکوڑ کر منہ میں کچھ بڑبڑائی کیا کہا تم نے وہ جاتے جاتے جیسے تب کر پلٹی نہیں بتاؤں گی بہارے اتنے ہی غصے سے کہتی ٹیرس کی طرف چلی گئی رات میں مسز سونا انہیں بلانے آ گئی تم لوگ صبح سے کمرے سے نہیں نکلے طبیعت تو ٹھیک ہے حسب توقع وہ فکر مند ہو گئی تھی ٹورسٹ سیر کے لیے نہ جائیں عجیب سی بات ہے نہیں اصل میں ایک دوست نے استنبول سے آنا تھا اس کا انتظار کر رہے ہیں وہ آ جائے تو مل کر آپ کا گھومیں گے اس نے جلدی سے وضاحت دی پھر ان کے کے پہ وہ دونوں لیے نیچے چلی آئیں نچلی منزل کا ڈائننگ ہال پتھر کی دیواروں سے بنا مدھم سا روشن کمرہ تھا دو چار میزیں کرسیاں رکھی تھیں دیواروں کے ساتھ فرشی نشست کے طرز کی زمین سے وہ دو بالشت اونچے پتھر کے صوفے بنے تھے جن پہ میرون ترک قالین بچھے تھے اس نے بھی اسی میرون شیٹ کا اجرک کا کرتا اور سیاہ ٹراؤزر پہن رکھا تھا اوپر سیاہ حجاب اسے حجاب سے کھاتا دیکھ کر ٹرے اٹھائے ہال میں داخل ہوتی پنار ٹھٹک کر رکی پھر سامنے کاؤنٹر پہ کھڑے فاتح کو پکارا فاتح تم کچن دیکھ لو وہ کمفرٹیبل نہیں ہے اس نے انگریزی اور ترک دونوں میں کہا کیونکہ فاتح کی انگریزی کمزور تھی فاتح جی آپا کہہ کر تابداری سے وہاں سے ہٹ گیا تھینکس ہایا ہلکے سے مسکرائی دل پہ اتنی کلفت چھائی تھی کہ مسکرانا بھی دشوار لگتا تھا کھانے کے بعد وہ دونوں آگے پیچھے سیڑھیاں چڑھتی اوپر واپس آ گئیں اس کا پاؤں درد کر رہا تھا سو وہ آتے ہی بستر پہ لیٹ گئی اور پیچھے دیوار سے لٹکتا جالیدار گلابی پردہ اپنی پائنتی تک پھیلا دیا اب چت لیٹے اسے چھت گلابی جالی کے پار دکھائی دے رہی تھی حیا کیا تم اس سے ناراض ہو ساتھ لیٹی بہارے تھوڑی دیر بعد قریب کھسک آئی حیا نے گردن ذرا سی ترچھی کر کے اسے دیکھا کیوں پوچھ رہی ہو کیونکہ عائشہ گل کہتی ہے کسی کو ناراض کر کے نہیں سوتے کیا پتہ صبح ہم جاگ ہی نہ سکیں نہیں میں ناراض نہیں ہوں وہ گردن سیدھی کر کے دوبارہ غار کی چھت کو تکنے لگی میں بس پریشان ہوں تم پریشانی میں یوں ہی غصہ کرتی ہو ہاں اور تم کیا کرتی ہو میں بہارے ایک دم جوش سے اٹھ کر بیٹھ گئی میں آسمان میں اڑتی ہوں عدلار کے بغلوں اور سلطان احمد مسجد کے کبوتروں کے ساتھ کیا تمہیں یہ کرنا آتا ہے حیا نے چند لمحے اس کے معصوم شفاف چہرے کو دیکھنے کے بعد نفی میں سر ہلایا بچپن بھی کتنا پیارا ہوتا ہے کندھے اور دل بہت سارے بوجھ سے خالی ہوتے ہیں میں تمہیں سکھاتی ہوں آنکھیں بند کرو حیا نے آنکھیں بند کی وہی ایک شخص ہر جگہ نظر آنے لگا تکلیف کا احساس جیسے سوا ہو گیا اب تم آہستہ آہستہ ہوا میں اڑ رہی ہو اوپر بہت اوپر دیکھو تم اڑ رہی ہو ساتھ ہی وہ دبے قدموں بستر سے اتری حیا نے پلکوں کی جھری سے دیکھا وہ احتیاط سے بلی کی چال چلتی سوئچ بورڈ تک گئی اور پنکھا فل چلا دیا پھر وہ اسی طرح سے واپس آ گئی دیکھو اب تم اوپر ہوا میں اڑ رہی ہو دیکھو ہوا چل رہی ہے آنکھیں مت کھولنا ورنہ نیچے گر جاؤ گی ہوں اس نے بند آنکھوں سے اسبات میں سر ہلایا اگر زندگی کا وہ فیس کوئی خواب تھا تو وہ واقعی نیچے گرنے کے خوف سے آنکھیں کھولنا نہیں چاہتی تھی مگر حقیقت تو ہمیشہ نیچے گرا دیا کرتی ہے اس نے ایک دم سے آنکھیں کھول دی ہاں یہ کیا دیکھا نیچے گر گئی نا بہارے نے بوکھلا کر احتجاج کیا پھر پھرتی سے اٹھ کر پنکھا بند کیا ہوا سے گلابی پردہ پھڑ پھڑانے لگا تھا اللہ تمہیں سمجھے وہ سے کہتی واپس آ کر لیٹ گئی کیا تم نے نماز پڑھی وہ نماز کے لیے اٹھنے لگی تو بہارے سے پوچھا بہارے نے جھٹ خود پہ بیڈ کور تان لیا ہاں میں ابھی پڑھتی ہوں اوہ میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں کھل ہی نہیں رہی اوہ اور پھر وہ لمحے بھر میں جیسے خوش و خرد سے بے گانا سو چکی تھی حیا جھٹک کر رہ گئی پھر وضو کرنے اٹھی تو فون بجنے لگا روحیل کالنگ اس نے کال موصول کی کب آ رہی ہو تم واپس یہ مت کہنا کہ تم مجھے مس کر رہے ہو وہ کھڑکی کے آگے رکھے صوفے میں بیٹھی مسکرا کر فون کان سے لگائے کہہ رہی تھی وہ تو خیر نہیں کر رہا مگر ابا چاہتے ہیں کہ میری شادی اناؤنس کریں ایک ولیمہ ریسیپشن دے کر لیکن جب تم اور جہان آؤ گے تبھی فنکشن ہو پائے گا نا ہوں گڈ فار یو بس کچھ دن تک آ جاؤں گی اس نے بہت سے آنسو اندر اتارے کتنے دعوے سے کہہ کر آئی تھی کہ جہان اور وہ ساتھ واپس آئیں گے مگر وہ تو کہیں بھی نہیں تھا فون بند کر کے اس نے وضو کیا پھر وہیں جائے نماز ڈال کر نماز پڑھی سلام پھیر کر وہ دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو یوں ہی دعا میں دیکھنے لگی دعا کتنا عرصہ ہوا جب اس نے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی جیسے ڈی جے کے لیے مانگی ویسے پھر کبھی نہ مانگ سکی کچھ تھا جو ڈی جے کے ساتھ ہی مر گیا تھا پھر معافی مانگی استقامت مانگی مگر دنیا مانگنی چھوڑ دی لوگ رشتے ناتے یہ سب دنیا ہی تو ہے اور یہی سب کو چاہیے ہوتا ہے اسے بھی چاہیے تھا پھر لبوں پہ آ کر ساری دعائیں دم کیوں توڑ جاتی تھیں ایسا کیوں لگتا تھا کہ معافی ابھی تک نہیں ملی وہ گم سم سی اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے لگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی کتنا مبہم سا تھا یہ خواہش تھی کہ میں اسے اچھی لگوں میں اس کی مانوں مگر مجھے اس پہ کتنا بھروسہ ہے کتنا اعتبار ہے یہاں آ کر زندگی جیسے خالی جگہ کا سوال بن جاتی ہے پورے فقرے کے درمیان ایک خالی جگہ تھی ادھر کون سا لفظ لکھنا تھا اس جگہ پہنچ کر وہ لکھنا بھول جاتی تھی کوئی دعا مانگے بنا وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میز پہ رکھے موبائل کی اسکرین کو انگلی سے چھوا وال پیپر جگمگا رہا تھا کتنا زہر لگتا ہے یہ وال پیپر بالخصوص تب جب کسی خاص ٹیکسٹ کی توقع ہو پھر جائے نماز رکھی دوپٹہ اتار کر بالوں کو انگلیوں سے سنوارا اور ڈریسنگ روم کا پردہ ہٹا کر ادھر آئی ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا تھا وہی رات سونے سے قبل سو دفعہ برش کرنے کی عادت اپنے بالوں جلد اور خوبصورتی کی حفاظت پہ اسے کوئی سمجھوتا نہ تھا برش کے ساتھ نقلی پھولوں کا گلدان رکھا تھا جس کے اندر شیشے کی ایک ڈبی تھی جو سنہری افشاں سے بھری تھی اس نے یوں ہی وہ ڈبی نکالی اور کھولی سنہری چم چم چمکتی افشاں اس کی پشت سے آتی بلب کی روشنی میں وہ مزید چمک رہی تھی پھر ایک دم سے دمکتی افشاں پہ چھایا سی بن گئی جیسے اس کے اور بلب کے درمیان کوئی آڑ آ گئی تھی کسی خیال کے تحت اس نے سر اٹھا کر آئینے میں دیکھا اس کے عکس کے پیچھے کوئی کھڑا تھا افشا کی ڈبی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ایک زوردار شاکٹ سی چیخ خلق سے نکلنے نہیں لگی تھی کہ پیچھے کھڑے شخص نے سختی سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پہ جما دیا چیخنا نہیں آواز باہر جائے گی اور پھر یہ ساری فیملی بھاگتی ہوئی آ جائے گی وہ چہرہ اس کے قریب کی دھیمی سرگوشی میں بولا تھا حیا کی آواز ہی نہیں سانس بھی جیسے رک گئی تھی چند لمحے لگے اس کے اعصاب کو ڈھیلا پڑنے میں اور پھر اس نے ایک نڈھال سے احساس کے تحت آنکھیں بند کر کے کھولی دھیان نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا سنہری افشاں اس کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی قدموں میں جا گری تھی اس کی انگلیاں فرش پیر کا انگوٹھا ہر جگہ سونے کے ذرات چپکے تھے ایک لمحے کو اس نے دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے جھاڑ کر افشاں اتارنی چاہی مگر وہ پورے ہاتھ پہ پھیلتی گئی تو وہ دھیرے سے اس کی جانب پلٹی وہ ابھی تک شوکڈ اور شل تھی تم تم ادھر کیا کر رہے ہو خالی خالی نگاہوں سے جہان کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ بتکت کہہ پائی یہی سوال میں تم سے پوچھنے آیا ہوں تم ادھر کیا کر رہی ہو وہ جیسے ڈھیر و غصہ ضبط کر کے سختی سے بولا تم اندر کیسے آئے حیا کا دماغ ابھی تک سن تھا وہ جواب دیے بنا آگے بڑھا اور ڈریسنگ روم کا پردہ برابر کر دیا بیڈ روم کا منظر چھپ گیا پھر وہ حیا کے مقابل دیوار سے ذرا ٹیگ لگا کر جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے منتظر سا کھڑا تھا وہ جیسے علیحدہ جگہ تفصیل سے بات کرنا چاہتا تھا اس کے حواس دھیرے دھیرے بحال ہونے لگے وہ اپنے سنہری ذرات والے ہاتھ بھی انداز میں ایک دوسرے سے ملتی ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے پہ جا ٹکی پھر کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑ سے پتہ نہیں چلا اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ تم میرے پیچھے ادھر آ جاؤ گی تو میں تمہیں کبھی نہ بتاتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں تمہارے پیچھے اس نے جیسے تل ملا کر سر اٹھایا بس ایک پل لگا تھا اسے اپنے عزلی انداز میں واپس آنے میں تم نے مجھے کب بتایا کہ تم کہاں جا رہے ہو تم بھول گئے شاید تم تو بغیر کچھ کہے سنے ہی آ گئے تھے اچھا تمہیں نہیں پتا تھا کہ میں کپا دوکیا میں ہوں وہ اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے تمہیں لگتا ہے میں تمہارے لیے اتنا ٹریول کر کے آؤں گی اس نے جیسے افسوس بھری حیرت سے سر جھٹکا میں تو خود تمہیں ادھر دیکھ کر حیران ہوں اور تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا بلکہ ایک منٹ وہ جیسے رکی ڈی جے اور مجھے دو کیا آنا تھا اسپرنگ بریک میں اوہ تم یہ بات جانتے تھے شاید تم میرے پیچھے آئے ہو کیا ایسا ہی ہے اس نے لا ٹیچر سے سن رکھا تھا کہ جب اپنا دفاع کمزور ہو تو مخالف پہ چڑھائی کر دینی چاہیے وہ اپنے دفاع کے چکر میں پڑ کر پسپائی اختیار کر لیتے ہیں نہیں میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ تمہارے لیے ادھر آؤں گا میں بھی اتنی فارغ نہیں ہوں حد ہے دھیان نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی اس کے بال ویسے ہی ماتھے پہ ذرا بکھرے سے تھے شیب ہلکی سی بڑی ہوئی تھی اور سفید رف سی پوری آستین کی ٹی شرٹ کوہنیوں سے موڑا ہوا تھا اور اس کو کیوں لائی ہو اس نے آئیبرو سے پردے کی جانب اشارہ کیا جس کے پار بیڈ روم تھا حیا نے بظاہر لاپرواہی شانے اچکائے اس کے پاسپورٹ کا مسئلہ تک ہوئی وہ بیکار ادھر رہ رہی تھی پھر ابا نے کہا تھا کہ میں اکیلی نہ جاؤں اور میں نے سوچا کہ کہ باڈی گارڈ ساتھ لے جاؤں ہے نا کیا ہے جہان میں کپت ہو کیا گھوم پھر بھی نہیں سکتی اپنے دوستوں کے ساتھ وہ تنک کر کہتی اپنی انگلی میں پلیٹینیم بینڈ گھمانے لگی سنہری افشاں سے انگوٹھی بھر چکی تھی جہان تھوڑی دیر بغور جانچتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا ٹھیک ہے میں نے مان لیا کہ تم میرے لیے نہیں آئی اور تمہیں بالکل علم نہیں تھا کہ میں ادھر ہوں بہرحال کل صبح کیسرا سے ایک فلائٹ اتاترک ایئرپورٹ کے لیے نکل رہی ہے اور ایک سبیہ گورچن کے لیے تم کون سی لوگی بہت سنجیدگی سے اس نے استنبول کے دونوں ایئرپورٹس کے نام لیے کیا مطلب میں واپس نہیں جا رہی میں نے تو ابھی کپدو کیا دیکھا بھی نہیں ہے ہرگز نہیں میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں رہو تم ادھر یوں اکیلے کیسے رہ سکتی ہو بھلا یہ میرا مسئلہ ہے اور میں اکیلی نہیں ہوں ہم دو ہیں تم میری فکر مت کرو وہ کرو جس کے لیے تم ادھر آئے ہو اور ویسے مجھے ڈھونڈنے کے علاوہ تم یہاں کس مقصد کے تحت آئے ہو مجھے بہت سے کام ہیں زمانے میں کہتے کہتے وہ ایک دم رکا حیا کا دل زور سے دھڑکا جہان نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی پھر نفی میں سر ہلا دیا میں زیادہ دیر ادھر نہیں رک سکتا تم کل واپس جا رہی ہو حیا میں نہیں جا رہی تمہیں کیا پرابلم ہے میرے ادھر رہنے سے اسی پل کمرے میں رکھے اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی وہ بات روک کر ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے سے اٹھی اور پردہ ہٹا کر میز تک گئی جہان نے گردن موڑ کر اس کے قدموں کو دیکھا پاؤں کو کیا ہوا ہے میز سے موبائل اٹھاتے ہوئے اس کا دل لمحے بھر کو تھاما اللہ اللہ اس آدمی کی نظریں اس سے کوئی بات مخفی کیوں نہیں رہتی اس نے تو پاؤں پہ پٹھی بھی نہیں باندھی تھی چل بھی بالکل ٹھیک رہی تھی پھر بھی اف میرے پاؤں کو موبائل لے کر واپس مڑتے اس نے حیرت سے گردن جھکا کر اپنے پاؤں کو دیکھا اوہ یہ افشاں گر گئی ہے وہی لگ گئی ہوگی ساتھ ہی اس نے انگوٹھا قالین سے رگڑا سرخ قالین کا وہ حصہ فوراً چم چم کرنے لگا مگر پاؤں سے افشاں نہیں اتری رکھنے ایڑی کو کچھ ہوا ہے موچ آئی ہے یا پاؤں مڑ گیا ہے وہ گردن ترچھی کر کے اس کے پاؤں کو دیکھتا کہہ رہا تھا نہیں میرا پاؤں تو بالکل ٹھیک ہے مگر وہ ہوں اب میں سمجھی موبائل پہ حالے کا فارورڈ میسج چیک کر کے وہ سر ہلاتی اس کی طرف آئی تم مجھے واپس بھیجنے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہے ہو جہان نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا ایک تو جب بھی وہ یوں دیکھتا لگتا تھا اندر تک دل کا سارا حال جان لے گا ٹھیک ہے تم ادھر میری وجہ سے نہیں آئی اور تمہارے پاؤں کو بھی کچھ بھی نہیں ہوا مجھے ابھی جانا ہے ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے پھر کب ملو گے وہ دروازے کی طرف بڑا ہی تھا کہ وہ بے اختیار کہہ اٹھی جہان نے رک کر اسے اسی طرح دیکھا جب تم میرے لیے آئی ہی نہیں ہو تو پھر دوبارہ ملنا ابھی خود ہی تو تم نے کہا کہ بعد میں بات کریں گے ورنہ مجھے کیا اس نے خفگی سے شانے اچکائے جہان نے ذرا مسکرا کر سر جھٹکا کل دوپہر ایک بجے شارپ مجھے کنویں پہ ملنا کون سا کنواں مادام آپ میرے لیے نہیں کپادوکیا کی سیاحت کے لیے آئی ہیں تو آپ کو یہاں کی تمام ٹورسٹ اٹریکشن کا علم تو ہوگا کل ہم کنویں پہ ملیں گے اور دھیان رکھنا کنواں کافی گہرا ہے تمہیں کلاسٹروفوبیا تو نہیں ہے وہ جیسے یاد آنے پہ جاتے جاتے پلٹا حیا نے نفی میں گردن ہلائی اوکے اس نے دروازہ کھولا احتیاط سے اطراف میں جھانکا پھر باہر نکل گیا بہاریں اسی طرح سو رہی تھی حیا نے دروازہ بند کیا اور پھر بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا ایک دبی دبی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی بہت اسمارٹ بنتا تھا جہان شاید وہ اس سے زیادہ اسمارٹ تھی کہ اس نے اسے ڈھونڈ ہی نکالا تھا ہاں اس کے سامنے یہ نہیں مانے گی کہ وہ اس کے لیے یہاں آئی ہے جس بندے نے خوار کیا ہے اس کو تھوڑا بہت خوار کرنے کا حق تو اسے بھی تھا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے واپس آئی اور ہیئر برش اٹھاتے ہوئے آئینے میں دیکھا ادرک کے کرتے پہ سامنے بالوں پہ کانوں کے قریب اور دونوں ہاتھوں پہ افشاں لگی تھی ازبیلی اسٹون کے فرش پہ ڈبی ابھی تک الٹی پڑی تھی وہ ڈبی اٹھانے کے لیے نہیں جھکی افشا کی سب سے پیاری بات یہ تھی کہ اسے جتنا خود سے اتارنے کی کوشش کرو یہ پھیلتی چلی جاتی ہے اور جس کو چھوتی ہے اس کو چمک عنایت کر دیتی ہے دوپہر ایک بجے شارپ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے اپنے عکس کو دیکھتے برش بالوں میں اوپر نیچے چلانا شروع کیا ابھی اسے سو دفعہ برش کرنا تھا صبح آشیانہ کے اطراف کے پہاڑوں پہ بہت سہانی اتری تھی کپادوکیا کو جیسے اس کا حسن واپس مل گیا تھا اس نے بہارے کو تیار ہونے کو کہا پھر مزید کچھ نہیں بتایا بہارے ابھی بال بنا رہی تھی وہ اسے وہاں چھوڑ کر اپنے ابایا اور اسکارف کو پن لگاتے ہوئے نیچے چلی آئی آج اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا فاتح استقبالیہ کاؤنٹر پہ تھا وہ لابی بھی چھوٹے سے پتھریلے کمرے کی مانند بنی تھی غاروں میں غار صبح بخیر آپا جلدی سے سب کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا شکریہ فاتح وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی ایک بات پوچھنی تھی یہاں آس پاس کوئی کنواں ہے کنواں فاتح نے اچھمبے سے دوہرایا پتہ نہیں کنویں ہیں بہت سے مگر آپ کس کی بات کر رہی ہیں کوئی ایسا کنواں جو ٹورسٹ اٹریکشن ہو اور جو کافی گہرا ہو فاتح کو بات سمجھانے کے لیے اسے آہستہ آہستہ الفاظ ادا کرنے پڑ رہے تھے فاتح نے تذبذب سے نفی میں سر ہلایا نہیں آپا میں ایسے کنویں کو نہیں جانتا ویران کھنڈر کنویں مل جائیں گے مگر سیاحتی مرکز مشکل ہے سوچو فاتح کوئی بہت گہرا سا کنواں ہوگا ادھر سوچو نا اس کے دل میں بے چینی سی انگڑائی لینے لگی اللہ سمجھے جہان سکندر کو کبھی انسانوں کی زبان میں بات نہیں کرے گا پھر ایک پہیلی مجھے واقعی کسی گہرے کنویں کے بارے میں نہیں پتا وہ ذرا دیر کو رکا آپ گہرے کنویں کا تو نہیں پوچھ رہی اتنی دیر سے میں اور کیا پوچھ رہی ہوں فاتح نہیں نہیں آپ کسی کنویں کا پوچھ رہی ہیں اصلی کنویں کا جو گہرا ہو یا آپ گہرے کنویں کا پوچھ رہی ہیں دونوں میں کیا فرق ہوا اس نے سوال یا آئیبرو اٹھائی شاید وہ کسی منزل کے قریب تھی دیکھیں آپا فاتح دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے ٹوٹی پوٹھی انگریزی میں کہنے لگا ایک ہوتا ہے کنواں جس سے لوگ پانی نکالتے ہیں ان کے بارے میں میں زیادہ نہیں جانتا اور ایک ہے گہرا کنواں مگر وہ کنواں نہیں ہے وہ یلتار شہری ہے یلتار شہری مطلب اس نے ناسمجھی سے پوچھا فاتح نے بے بسی سے اسے دیکھا پھر نفی میں سر ہلایا اسی پل مسز سونا لانڈری باسکٹ اٹھائے وہاں داخل ہوئی فاتح نے فوراً انہیں پکارا سونا خانم یلتار شہری کو انگریزی میں کیا کہیں گے انڈر گراؤنڈ سٹی انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ایک منٹ میں سے سونا وہ مجھ سے کمرے میں افشاں گر گئی تھی وہ صاف ہو جائے گی نا ہاں فکر نہ کرو پینار کر لے گی اسے مطمئن کر کے وہ باہر نکل گئیں انڈر گراؤنڈ سٹی آپا وہ ایک زیر زمین شہر ہے جس کا نام دیرین کیو یعنی گہرا کنواں ہے آپ اس کا پوچھ رہی تھی حیا پر یقین نہیں تھی شاید میں نے کپا دوکیا کے زیر زمین شہروں کا تو سنا ہے مگر وہ تو بہت سے ہوں گے کیا یہ دیرین کیو کوئی مشہور اسپاٹ ہے یہ کپادوکیا کا سب سے بڑا یلتار شہر ہے آپا مگر آپ کو کلوسٹروفوبیا تو نہیں ہے نا وہ جیسے چوکی اور پھر ایک دم اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی نہیں اور ہاں مجھے یہیں جانا ہے بالکل یہی جگہ ہے وہ جیسے بہت پرجوش ہو گئی تھی پھر آپ پینار کے ساتھ چلی جائیں وہ آج تو شہر جا رہی ہے گور فیلڈ کی دوا لینی ہے ٹھیک ہے وہ ایک دم اتنی خوش ہوئی کہ اس کی آنکھیں چمکنے لگی فاتح نے ذرا اچھمبے سے اسے مڑ کر جاتے دیکھا آشیانہ کے کسی مہمان کو اس نے کلاسٹروفوبیا نہ ہونے پہ اتنا پرجوش ہوتے پہلی دفعہ دیکھا تھا ترکی کے صوبہ نوشہر کا وہی معنی تھا جو پاکستان کے شہر نوشہرہ کا ہے دیرین کیوں یہاں کا سب سے بڑا زیر زمین شہر تھا ایسے سینکڑوں شہر کپدوکیا میں موجود تھے جو کم سے کم بھی دو منزلہ تھے جیسے تیخانے ہی تہخانے ہوں گئے زمانوں میں کپادوکیا کے باسیوں عیسائی آبادیوں نے یہ شہر بنائے تھے تاکہ جنگ کے دنوں میں ان میں پناہ لی جا سکے ان کے پاس شہر کے دہانوں کو مکمل طور پہ بند کرنے کا نظام بھی موجود تھا پانی خوراک روشن دان نکاسی اور اخراج کا نظام غرض یہ تمام انتظامات سے آراستہ مکمل شہر تھے بس ان سے آسمان نظر نہیں آتا تھا بیسویں صدی کے آغاز میں عیسائی یہاں سے چلے گئے تھے اب برسوں سے یہ شہر ویران تھے چند سال پہلے ان کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا تھا دیرین کیوں کی آٹھ منزلیں سیاحوں کے لیے کھلی تھیں دیرین کا مطلب گہرا اور کیوں یعنی کنواں اردو میں گہری دوستی اور دشمنی کے لیے استعمال ہونے والا لفظ دیرینہ کا ماخذ بھی یہی دیرین تھا مولود بے اسے بہارے اور پنار کو ایک لمبی ڈرائیو کے بعد دیرین کیوں لے آئے تھے وہ گور فیلڈ کو لے کر خود چلے گئے تھے اور وہ تینوں شہر کی داخلی سرنگ کی طرف آ گئیں جہاں سیاحوں کی لمبی قطار لگی تھی دیرین کیوں باہر سے یوں لگتا جیسے ایک چھوٹی پہاڑی ہو جس کی دیواروں میں بہت سے سوراخ تھے یوں جیسے کوئی جادوگرنی خاکی چگا اوڑھ کر جھکی بیٹھی ہو اور اس کے چگے سے بہت سی آنکھیں جھانک رہی ہوں داخلی سرنگ غار کے دہانے پہ وہ چھوٹا سا راستہ تھا جس سے اندر جانا تھا باہر دھوپ نکلی تھی لیکن سرنگ دور سے ہی اندھیری لگ رہی تھی یہ سویٹر رکھ لو شاید ضرورت پڑ جائے پینار نے خود بھی ہلکا سا سویٹر پہن لیا تھا اور اب دوسرا اس کی طرف بڑھا رہی تھی حیا نے حیرت سے اسے دیکھا اب پھر چلچلاتے سورج کو اتنی گرمی میں رکھ لو پینار کے دوبارہ کہنے پہ اس نے سوائٹر تہہ کر کے بازو پہ ڈال لیا سیاہ پرس دوسرے کندے پہ تھا بہارے نے پینار کی انگلی پکڑ رکھی تھی بالوں کو پونی میں باندھے وہ دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑے کھڑی تھی اپنی باری پہ ٹکٹ دکھا کر وہ آگے پیچھے سرنگ میں داخل ہوئے باہر دھوپ تھی اندر اندھیرا سا پھیلا تھا کپادوکیا کے غاروں اور خشک پہاڑیوں کے محیب پر پر اسرار خوشبو ہر سو پھیلی تھی گائیڈ ان سب سیاحوں کی رہنمائی کرتا جا رہا تھا رش کافی تھا اور راہداریاں تنگ بعض جگہ تو اتنی تنگ ہوتی کہ دونوں کندھے اطراف کی دیواروں سے ٹکراتے اور بعض جگہ گردن جھکا کر کمرے میں داخل ہونا پڑتا چند راہداریاں اور سیڑھیوں سے گزر کر وہ سب سیاح ایک بڑے کمرے میں جماتے جہاں شور سا مچا تھا سیاحوں کے سوال اور اونچی آواز میں بولتا گائیڈ عجیب مچھلی بازار سا بنا تھا وہ بور ہونے لگی جہاں جہان کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا اور فی الوقت اسے یہ جاننے میں دلچسپی نہیں تھی کہ شہر کا روشن دان یا پانی کا نظام کس طرح کام کرتا تھا سو وہ پینار کی طرف مڑی تم بہارے کا خیال رکھنا میں بس آ رہی ہوں تم کہاں جا رہی ہو بہارے پریشانی سے کہہ اٹھی میں اپنے طور پہ اندر سے یہ شہر دیکھنا چاہتی ہوں تم پینار کو تنگ نہیں کرو گی بہارے نے نفی میں سر ہلا دیا البتہ وہ اس کے جانے پہ خوش نہیں تھی تم جاؤ میں چھوٹی بلی کا خیال رکھوں گی وہ اس کمرے سے آگے کھسک آئی کمرے ہی کمرے راہداریاں مہراوی چوکھٹیں جیسے کا سیٹ ہو دیواروں میں دور دور مشروں کے مانند بلب لگے تھے جو اندھیر گلیوں کو مدھم زرد روشنی بخش رہے تھے پر اسرار مگر خوبصورت وہ سیاحوں کے جھمگٹے سے ذرا آگے آئی تو ایک دم ٹھنڈ کا احساس ہوا پینار ٹھیک کہتی تھی اس نے گرے سویٹر ابایا کے اوپر پہن لیا اور بٹن سامنے سے کھلے رہنے دیے وہاں آس پاس کوئی نہیں تھا اور ذرا گھٹن والی جگہ تھی تو نقاب تھوڑی تک نیچے کر لیا وہ یوں ہی طویل راداریوں میں آگے چلتی رہی کہ دفتن ہایا کسی نے اس کے کندھے کو ہلکا سا چھوا تو وہ ڈر کر دو قدم پیچھے ہٹتے ہوئے مڑی سانس ایک لمحے کو رکا تھا مگر پھر بحال ہو گیا بس ڈر گئی خاکی پینٹ بھوری آدھے آستین کی ٹی شرٹ کندھے پہ بھورا دستی بیگ اور سر پہ سیاہ پی کیپ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا وہ لمحے بھر کو تو کچھ نہیں کہہ پائی اتنی جلدی ڈر گئیں اور کل مجھے کسی نے کہا تھا کہ وہ اکیلے کپادوکیا دوکیا میں رہ سکتی ہے چونکہ ابھی وہ گزشتہ رات کی طرح نہیں ڈری تھی سو لمحے بھر میں وہ خود کو سنبھال چکی تھی کل کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے او تمہارا باڈی گارڈ تو بھول گیا تھا میں ابھی کدھر ہے وہ وہ دونوں نیم روشن راہداری کے وسط میں آمنے سامنے کھڑے تھے میں مان ہی نہیں سکتی کہ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں جہان ایک نظر اس پہ ڈال کر دائیں طرف ایک کمرے میں داخل ہو گیا وہ اس کے پیچھے چلی آئی وہ ایک بڑا سا کمرہ تھا زیر زمین شہر کا کچن ایک طرف زمین پہ چوکور چولہا بنا تھا جیسے پاکستان میں گاؤں میں مٹی کے چولہے ہوتے ہیں دوسری طرف دیوار میں کھڑکی کے مانند چوکور بڑا سا خلا تھا اسے اپنا کچن یاد آیا جہاں سے لاؤنچ میں جھانکنے کے لیے آدھی دیوار جتنا خلا تھا کچھ کہا تھا میں نے کل آیا وہ اس کھلی بغیر پٹ کی کھڑکی کے ساتھ ٹیک لگائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہو گیا کیا وہ انجان بن گئی تم واپس جا رہی ہو یا نہیں دیوار پہ لگے بلب کی روشنی جہان سے ٹکرا کر گزرتی تھی یوں کہ سامنے والی دیوار پہ اس کا سایہ پڑنے لگا تھا حیا اس کے بالمقابل چولہے کی چوکی پہ آ کر بیٹھ گئی اس کا سایہ جہان کے سائے کے مقابل گرنے لگا وہ اصل میں کافی فاصلے پہ بیٹھے تھے مگر ایک ہی دیوار پہ گرتے آمنے سامنے بیٹھے سائے کافی بڑے اور قریب لگ رہے تھے اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں واپس نہیں جا رہی مگر کیوں وہ جیسے اکتا گیا کیونکہ میں تمہارے لیے نہیں کپادوکیا دیکھنے آئی ہوں اور دیکھ کر ہی جاؤں گی مگر میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اتنے دن کیسے رہو گی ادھر میں نے وہ ویڈیو کھول لی تھی جہان کے چہرے کے بجائے اس کے سائے کو دیکھتے ہوئے وہ ایک دم بہت رسان سے بولی لمحے بھر کو پورے زیر زمین شہر میں سناٹا چھا گیا جہان بالکل چپ ہو گیا اسے لگا وہ ابھی ہنس دے گا پھر اسے رکنے کو کہے گا مگر تو تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ میں کیوں تمہیں یہاں سے بھیجنا چاہتا ہوں وہی سنجیدگی بھرا خشک انداز اسے دھچکا سا لگا کوئی اپنائیت کوئی راز بانٹ دینے والا احساس نہیں وہ تو ویسا ہی تھا نہیں مجھے واپس نہیں جانا اور میرے یہاں ہونے سے تمہیں کیا مسئلہ ہے اس کی آواز میں دبا دبا غصہ در آیا مجھے تمہاری فکر ہے میں چاہتا ہوں کہ تم محفوظ رہو اور یہ جگہ محفوظ نہیں ہے کھڑے سائے نے اتنے ہی غصے سے سر جھٹکا تب ہی زیر زمین شہر کی دیواروں نے بیٹھے سائے کو اٹھتے اور کھڑے سائے کے سامنے آ کر دیکھا اور واپس جانے سے میں محفوظ ہو جاؤں گی جہان بے ہاں بالکل مجھے یہاں سے دو چار دنوں میں انکرا چلے جانا ہے پھر وہاں سے ایک اور شہر اور ادھر سے شام میں شام سے چند دن میں اسلام آباد واپس آ جاؤں گا میں تم سے وہیں ملوں گا ہو سکتا ہے روحیل کے ولیمے میں ہم دونوں ساتھ ہوں اس لیے ابھی تم چلی جاؤ کیا گارنٹی ہے اس بات کی ہو سکتا ہے واپسی پہ میری فلائٹ کریش کر جائے چند لمحے کے لیے وہ واقعی کچھ نہیں کہہ سکا مگر مدھم مشل کی روشنی میں بھی حیا نے اس کی بے تاثر آنکھوں میں کچھ زخمی ہوتا دیکھا تھا ایسے مت کہو اس کی آواز دھیمی ہو گئی نہیں جہان بے مجھے بولنے دو ہاں پھر کیا گارنٹی ہے کہ میں وہاں محفوظ رہوں گی کیا گارنٹی ہے اس بات کی ہو سکتا ہے واپسی پہ میری فلائٹ کریش کر جائے چند لمحے کے لیے وہ واقعی کچھ نہیں کہہ سکا مگر مدھم مشل کی روشنی میں بھی ہایا نے اس کی بے تاثر آنکھوں میں کچھ زخمی ہوتے دیکھا تھا ایسے مت کہو اس کی آواز دھیمی ہو گئی نہیں دھیان بے مجھے بولنے دو ہاں پھر کیا گارنٹی ہے کہ میں وہاں محفوظ رہوں گی ہو سکتا ہے کوئی پرانا دشمن مجھے گاڑی تلے کچل دے حیا میں ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری سفر ہو کیا تب بھی تم اسے میرے ساتھ طے کرنا نہیں چاہو گے اس کی آواز دیرین کیوں کی دیواروں سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھی مگر اب اس میں آنسو بھی شامل تھے میں صرف تمہیں محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں وہ جیسے بے بسی سے بولا تھا اور تم خود میرا کیا ہے میرے لیے رونے والا کوئی نہیں ہوگا مگر مجھے تمہاری فکر ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم یہ چاہتے ہو تم وہ چاہتے ہو تم ہر وقت صرف اپنا کیوں سوچتے ہو جہان تم ہر چیز پلان کر کے کیوں کرنا چاہتے ہو تم ہر وقت دوسروں کو کیوں آزماتے رہتے ہو حیا اسے جیسے دکھ پہنچا تھا وقت پیچھے چلا گیا تھا وہ اس کا جنجر بریڈ ہاؤس توڑ چکا تھا اور وہ اس پہ چلا رہی تھی نہیں مجھے بولنے دو آج مجھے بولنے دو جتنا تم نے مجھے آزمایا اس سے آدھا بھی میں تمہیں آزماتی نا تو تم بہت مشکل میں پڑ جاتے وہ غصے سے بلند آواز میں بول رہی تھی دیوار پہ گرتے سائے اصل سے زیادہ قریب کھڑے تھے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہر دفعہ تم چیزیں پلان کرو گے اور سب تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے گا پھر بعد میں لوگ تمہاری باتوں کے دوسرے مطلب ڈھونڈتے پھریں اور اس دوران کس کا دل کتنا ٹوٹے تمہیں کب پرواہ ہوتی ہے تم دوسروں کا کبھی نہیں سوچتے مگر ہر دفعہ ایسا نہیں ہو سکتا ہر دفعہ دوسرے تمہاری طرف کی کہانی نہیں سمجھ لیں گے یہ کر لو تو وہ ہو جائے گا وہ کر لو تو یہ ہو جائے گا میں مزید تمہارے ان پلانز کے مطابق نہیں چل سکتی بولتے بولتے اس کا سانس پھولنے لگا جہان نے ہاتھ جیبوں سے نکال کر سینے پہ لپیٹ لیے اور دائیں جوگر سے زمین کو کھرچتا وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ سن رہا تھا اور بھی کچھ جو اندر بھرا ہے میرے خلاف وہ بھی کہہ دو میرے اندر جو بھی بھرا ہو تمہیں پرواہ نہیں ہے تم مجھ سے میرے برکے پہ بحث کر کے چپ چاپ چلے آئے اگر تمہیں میرے برکے سے مسئلہ نہیں تھا تو پھر تم نے ایک دفعہ بھی کوئی امید کوئی وضاحت کیوں نہیں دی کیا یہ مناسب تھا کہ تم مجھے یوں چھوڑ کر آتے اور سارے خاندان میں میرا تماشا بنتا تم ہر دفعہ یہ سمجھتے ہو کہ بعد میں تم دوسرے کو منا لوگے کیا منا لینے سے دل پہ لگے زخم مٹ جاتے ہیں سخت لکڑی پہ بھی کلہاڑی کی ایک ضرب لگاؤ تو ساری عمر کے لیے نشان رہ جاتا ہے میں تو پھر انسان ہوں کیا تم ساری زندگی یہی کرتے رہو گے اس کی آواز درد سے پھٹنے لگی سہان کا بے تاثر سپاٹ ہوتا چہرہ دیکھ کر اسے اور بھی غصہ چڑھنے لگا تھا جب سے وہ غصے سے بولنے لگی تھی تب سے اس کا چہرہ بے تاثر پڑ گیا تھا اور اگر مجھے کوئی گاڑی تلے کو چل دے تو پھر کس کو وضاحتیں دینے آؤ گے مگر تم نہیں سمجھو گے وہ بے بسی بھرے دھک کے ساتھ کہتی پلٹی اور تیز تیز قدموں سے چلتی باہر نکلی پھولا تنفس اور آنکھوں میں جمع آنسو اذیت ہی اذیت تھی وہ بھی کس کو سمجھا رہی تھی وہ پرواہ ہی کہاں کرتا تھا راہداری میں سبق قدموں سے چلتی وہ بے آواز روتی آگے بڑھتی جا رہی تھی پھر ایک کمرے میں بیٹھنے کو ویسی ہی چوکی نظر آئی تو جا کر ادھر بیٹھ گئی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بے اختیار رونے لگی چہرہ اس لیے ڈھانپا تھا کہ گہرے کنویں کی قدیم دیواریں اس کے آنسو نہ دیکھ سکیں سرنگ اس کی سسکیاں نہ سن سکیں اور مصنوعی مشل کی روشنی میں اس کی ہچکیوں سے لرستے وجود کا سایہ نہ پڑے مگر آنسو سسکیاں اور لرزش بھاپ لینے سے بھی نہیں ڈھکتی وہ بھی کس کو سمجھانا چاہ رہی تھی وہ کہاں اس کی مانتا تھا وہ اس کے ساتھ کپدوکیا میں رہنا چاہتی تھی جتنے بھی دن وہ ادھر ہے مگر وہ اسے اب بھی ہمیشہ کی طرح زبردستی واپس بھیج دے گا بے بسی سی بے بسی تھی اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا سرنگ محرابی چوکٹیں بھول بھلائیاں سب سنسان پڑی تھیں وہ وہاں نہیں تھا دیوار پہ گرتا سایہ اکیلا تھا دھیان اس کے ساتھ نہیں تھا اپنے غصے میں وہ سب بھول جایا کرتی تھی یہ بھی کہ ایک دفعہ پھر وہ ہمیشہ کی طرح اسے چھوڑ کر آ گئی تھی وہ سب باتیں کہہ کر جو وہ صرف اس کو ہرٹ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی اس کا مطلب وہ ہرگز نہیں تھا اس نے دل سے وہ سب نہیں کہا تھا اللہ اللہ اس نے یہ کیا کر دیا وہ اب کیسے آئے گا اسے منانے